حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام عطیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ غلام کیا اور کیسا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ میرا غلام ہے میرے والد نے مجھے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے تیرے سب بھائیوں کو اسی طرح دیا ہے جیسے تجھے دیا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تو اسے واپس کر دے سننے داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تینتالیس